محمد بن سیرین کہتے ہیں میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے ان سے ایک سوال کیا مجھے علم نہیں کہ وہ سوال کیا تھا جواباً سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر اس کے بارے میں دو بندے سوال کر چکے ہیں اور یہ تیسرا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا بے شک لوگوں کے ساتھ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ وہ یہ سوال بھی کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا لیکن اس کو کس نے پیدا کیا حدیث نمبر دو سو اڑسٹھ مسند احمد